جہاں ہمارا جلسہ ہو ہمارے مسلمان ایس پی صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ چار دیواری کے اندر کرنا باہر نہ کرنا کہیں ہمارا جلسہ ہو ایس ڈی ایم صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے کہیں ہمارا جلسہ ہو ہمارے آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب کو پریشانی ہو جاتی ہے میں ان انتظامیہ والوں سے پوچھتا ہوں آئی جی صاحب سے بھی ڈی آئی جی صاحب سے بھی ایس ایس پی صاحب سے بھی ایس ڈی ایم صاحب سے بھی اپنے ان پولیس والے بھائیوں سے بھی بتاؤ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو جناب رسول اللہ کیا کرتے تھے کیا کل اللہ کے نبی اگر دنیا میں دوبارہ آ جائے ان پر بھی لاٹیاں برساؤ گے ان پر بھی پابندیاں لگاؤ گے ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں آئی ہے ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو تمہارے تحفظ کی ہے ایس پی صاحب کشمیر کی بیٹی کیا تمہاری بیٹی نہیں ہے بتاؤ بابری مسجد تمہاری مسجد نہیں ہے سجاد شہید جیل میں ڈنڈے کھاتا ہوا مر گیا شہید ہو گیا ایس پی صاحب وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا نہیں تھا پولیس والوں اپنے افسروں کے حکم سے تم گولیاں چلاتے ہو ہم اپنے رب کے حکم سے گولیاں چلاتے ہیں تمہیں اپنے افسروں کو بڑا بنایا ہم نے اپنے رب کو بڑا بنایا اگر تم اپنے اوپر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو ہم بھی اوپر والے کے ہاتھوں مجبور ہے ہمارا اوپر والا ہمیں جہاد کی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے ہمیں میدانوں میں نکلنے کا حکم دیتا ہے کاش تمہیں بھی سمجھ آ جائے اس لیے کہ کفن تم نے بھی پہننا